حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی صف کو ملائے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے ساتھ ملائے گا اور جو صف کو کاٹے یعنی توڑے گا اللہ تعالیٰ اسے کاٹے یعنی توڑے گا سنن نزائی حدیث نمبر آٹھ سو بیس